اس صورت عال عمران کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اتفاق اور اتحاد سے رہنا مل جل کر کے رہنا یہ بہترین اعمال میں سے قرار دیا گیا ہے اور مومنوں کی کامیابی ان کی فلاح ان کا عروج اور ان کی ترقی کو اللہ تعالی نے اتفاق اور اتحاد پر موقوف رکھا ہے جب تک مسلمان متفق اور متحد ایک بن کر کے آپس ملفت محبت کے ساتھ زندگی گزارے تب تک اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سب سے بڑی قوم ان کو بنا رکھا اور جب آپس میں اختلافات کرنے لگے اور ان کے اندر آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں تو مسلمانوں کی ساری قوت اور طاقت پاس پاس ہو گئی اور اب دوبارہ ایسی بیماری میں مبتلا ہم اور آپ ہو گئے کہ اب اصل چیز اتفاق و اتحاد کی طرف لوٹنا بہت مشکل ہو گیا ہے ہمارے لیے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے ہم سب کو ایک بنا دیں اور ہمارے اندر اللہ تعالی اتفاق اور اتحاد کر پیدا کرے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ عال عمران کی اس آیت میں حکم دیا ہم کو اللہ موبل ولا تفرقو اے ایمان والو خبردار ذرا اچھی طرح سے یاد رکھو واپس بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم لوگ آپس میں مل کر کے رہو اللہ کی رسی کو خوب مضبوطی سے تھام لو سب لوگ ولا تفر خبردار آپس میں پھوٹ نہیں ڈالنا اللہ رب العالمین نے ارشاد نمایا ود قرون کن تم آدا اللہ اس وقت کو یاد کرو کہ دنیا کے لوگوں تمہارے اندر آپسی کتنے اختلافات تھے کس قدر تمہارے اندر لڑائیاں آپس میں تھی عداوتیں اور نفرتیں تھی لیکن فاسبہ تم بن ہی اخبارہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت اسلام کی برکت سے تم سب کو متفق کر دیا سب لوگ ایک بن کر کے ہو گئے اللہ رب العالمین رب کی اس نعمت کے برکت سے تمہاری آپس میں الفت محبت پیدا ہو گئی اور بہترین قوم عروج و ترقی والی قوم تم بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے ایک یعنی امام ابن حبان نے روایت کیا ہے نبی علیہ السلام شاہ ساتھ رہتے ہیں لوگوں آمر کم بے سرا سنگھ وہ سرا اے لوگوں یاد کر لو ہم تمہیں تین باتوں کا حکم دیتے ہیں اور تین باتوں سے تم کو منع کر رہے ہیں انت اللہ والا تشرے کو بھی سیاح بھی سیاحسم و حد اللہ فرق ہم تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا نمبر ایک لا لا تشرکو تشرکو باللہ بھی سیاح پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا ایک اللہ کو اپنا معبود بنانا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نمبر دو وطا سے منہ بے جمیا سارے لوگوں کو چاہیے کہ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ورا تفر رکھو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو نمبر تین او من اللہ مول علیہ مول اللہ علیہ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ ان کی تم اطاعت فرما برداری کرو آپ نے ساتھ نمایا ان تین باتوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان میں دوستو توحید کے ساتھ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ سارے لوگوں مل کر کے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تم تھام لو اللہ رب العالمین نے اس اتفاق اور اتحاد کو آپسی میل جول اور آپس کے محبت اور تعلقات کو ایک بہت بڑا انعام قرار دیا ہے سورت الانفال کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ اللہ بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولكن الله الف بہین اے نبی اللہ رب العالمین نے وہ اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنی مہربانی سے ایمان لانے والے کے والوں کے دلوں کو جوڑ دیا ایک دوسرے کے دلوں میں الفت و محبت پیدا ہو گئی سارے مسلمان کرما پڑھانے والے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لو ان سب تما فل ارض ماں اللہ قبئی نہ اور لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دینا اور لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کہ الفت محبت پیدا کر دینا ہمارے نبی یہ ہمارا کام ہے ہمارا فضل و کرم ہے اگر آپ کے سپرد کر دیتا تو لو فخل اور طبی قلوبہم اگر آپ کو یہ کام آپ کے سپرد کر دیا جاتا تو دنیا کی دولت دے دینے کے بعد پوری دنیا کی دولت آپ خرچ کر دیتے لیکن ماں اللہ تبین قلوبہم ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں محبت اور اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ نے فرمایا و اللہ اللہ کا لیکن اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ اتفاق اور اتحاد کو بہت بڑی اپنی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم قرار دیا ہے اسی لیے کوئی قوم اسی وقت تک عروج پر رہتی ہے اسی وقت تک اس کو غلبہ آتا ہوتا ہے اسی وقت تک اس قوم قوم کو ترقی نصیب ہوتی ہے جب تک اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد ہو اور اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ید عمائے جما اے لوگ جماعت کے ساتھ رہو مل کر کے رہو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو یدم واہ جمع اللہ رب العالمین کی نصرت اللہ رب العالمین کی مدد جماعت کے ساتھ روتی ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمان جب تک آپس میں جماعتی زندگی اتفاق اور اتحاد کی زندگی ایک نظام کے تحت زندگی گزارتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے رب العال اللہ رسول نے اس لیے فرمایا ید اللہ جماع اور جب مسلمان دوستوں آپس میں لڑنے لگتے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے آپس میں دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے اور سر کے بندیوں میں تقسیم ہو جائیں اور آپس میں لڑنے لگے تو ساری قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جاتے ہیں سورت الانفال کی آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاتے فتح واب میرے بندو اچھی طرح سے یاد رکھو آپس میں لڑنا نہیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں بن جانا کیوں چھو فتح حکم اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے آپس میں لڑو گے تو اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد بند ہو جائے گی وہ تر حکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آپس میں کمزور ہو جاؤ گے وش صبر سے کام لینا ان اللہ صابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اور اتحاد کو رحمت قرار دیا ہے اور آپس کے لڑائی آپس کے جھگڑے آپس کے اختلافات کو اللہ تعالیٰ عذاب قرار دیتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نبی علیہ صاحب ساتھ ہمارے لوگوں الجماۃما و الرخا اتفاق اور اتحاد آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنا الشما ات یہ رحمت ہے یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے ول گور کا تو اور آپس میں لڑنا آپس میں اختلاف کرنا اور یہ جھڑانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی مار ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ رہے کہ کوئی قوم آپس میں لڑنے لگے اس لیے ان تمام گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے ان تمام برائیوں سے بات آنا چاہیے جن گناہوں اور برائیوں کے بنا پر ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو لڑا دیا الجما تو رحم تو ادا او کما کالا رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد رکھے آپس میں الفت و محبت کرنے والا بنا کر کے رکھے اکور کو لہادا وہ اصطر اللہ من کل ذنب واتوب گا تو بھول الحمد للہ اما اللہ محترم خانی اللہ آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے اتفاق اور اتحاد کو رحمت کرا دیا ہے نبی علیہ خان کی حدیث الجماعت و عذاب آپس کا اتفاق اور اتحاد آپس کی الفت محبت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ رب العالمین کی برکتوں کے نزول کا ذریعہ بنا کرتا ہے لیکن اگر آپس میں ہم لڑنے لگے آپس کے اندر ہمارے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب قرار دیا ہے اور یہ عذاب کب نادر ہوتا ہے جب انسان گناہ اور برائیاں کریں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نادر کرتا ہے رسول اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء آ السلام و سلام کو اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا تھا ایک ہی دین ایک ہی کتاب ایک ہی نبی ایک ہی راہ تبھی ہوا کرتی ہے تمام انبیاء کو اور ان کی امتوں کو اللہ رب العالمین نے اتفاق اور اتحاد کا حکم دیا رب العالمین نے فرمایا سورہ شورا کی آیت من الدین ما وصا وصا به نوحا والذی اوحینا وما به أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ دین جو ہم نے آپ کو دیا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے یہ وہی دین ہے جس کی وسیعت ہم نے نوح کو کیا تھا ہم نے موسا عیسا رہی اس کام کو کیا تھا اور اسی کی وسیعت آپ کو بھی دے رہے ہیں اور وسیعت کیا تھی ان الدین دین کو قائم کرنا دین کو برقرار رکھنا توحید فرائض اللہ تعالیٰ کے دین کو خالف کرنے کی کوشش کرنا عقیدے بھی عمل بھی اپنے گھر میں اپنے معاشرے کے اندر اصل کام تمہارا یہ ہے کہ سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہو شرک سے توحید رہے بد عملی ختم ہو جائے نیک امان کرنے والے رہیں لڑائیاں ختم ہو جائے آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہارا اصل مقصد ہے لیکن والا تفرقو ہی اس دین کے اندر اختلاف نہیں کرنا اگر اختلاف کرو گے تو ساری قوت و طاقت ختم ہو جائے گی اسی لیے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا ہے ہم دو چیزیں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت ہے ان دونوں کو جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے نہ گے اور نہ تم بھٹکو گے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے اتفاق اور اتحاد کی بڑی برکتیں ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے آپس میں الفت محبت ہوتی ہے اور ہر قسم کا غلبہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے اسی لیے الحمدللہ جہاں ایک جہاں ایک ہی بھی ایک ہی نبی ایک ہی اللہ کو ماننے والے مل کر کے رہتے ہیں آپ بھی ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر برکتیں نازل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات میں اللہ تعالیٰ شیخ زائد رحمہ اللہ کی قبر کو نوروں سے بھرے اور کی حسنا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو اتفاق اور اتحاد قائم کیا تھا آج تک وہ برقرار ہے اور اسی اتفاق اور اتحاد کی یہ برکتیں ہیں مسجدیں آباد ہیں مسجدیں آباد ہیں لوگ خوشحال ہیں اس سب کی زندگی گزار رہے ہیں امن امان کا ماحول پیدا ہے یہ سب اتفاق کی برکت ہے اسی لیے نب اللہ رب العالمین نبی سر کا فرمان جو لوگ آپ کے ساتھ پریشان کریں اور جن کے جن کی بھلائیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں ان کے ان کے بدلے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے آپ نے ساتھ نمایا من سنا کماروفن فکاس تمہارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو تم بھی بھلائی کا بدلا پورا پورا دو فائل لنک جب ماں تو کا اگر تمہارے اندر سامنے والے نے جو بھلائی کیا ہے تم اس کے ساتھ بھلائی کا بدلا دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ نے ساتھ روایا تم اور اس کے حق میں جس نے تمہارے ساتھ بھلائی کیا ہے اتنی دعائیں اس کو دو اتنی دعائیں اس کے حق میں کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم نے اس کے بھلائی کا بدلا دے دیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے ہر مسجد کے مسلمانوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے ان کی لڑائیاں ختم کر دے ان کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے ان کے تنازعات کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے دلوں سے نفرت اور دعوت کو نکال کر کے اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام شیخ دائر شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو امن و امان نصیب فرما ہر بری بڑا سے اللہ تعالیٰ ہر بلا ہر آفت سے ان کو بچا لے جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں حاکم شیخ سلطان حفظ کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے ان سے وہی کام لے جس میں جس میں دین کی مسلمانوں کی بھلا ہو بھلائی ہو امت اور ملت کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں خیر نہ ہو جو امت کے لیے نقصان دیتے ہو ہاں، ملت کے لیے خسارہ ہو اور جس میں آپ کی ناراضگی ہو اور جن لوگوں کی اولاد شہید ہوئی ہیں اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور ان کے حسنات کو قبول عطا کو قبول کر اور انہیں عطا فرما العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو امن امان فرما اللہ العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما ہر برے ہر وہ انسان جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے اللہ اس کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ اللہ ان بالعدل عن ادرسان لعلكم قرمان وا پہن کر